سفیان سوری نے عبد الملک بن عمیر سے بیان کیا ان سے مغیرہ بن شعبہ کے کاتب وراد نے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھ پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے ترجمہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت اس کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ جسے تو دے اس سے روکنے والا کوئی نہیں اور جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں اور کسی مالدار کو اس کی دولت و مال تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہ پہنچا سکیں گے شعبہ نے بھی عبد الملک سے اسی طرح روایت کی ہے حسن نے فرمایا کہ حدیث میں لفظ جد کے معنی مالداری کے ہیں اور حکم قاسم بن مخمیرہ سے وہ وراد کے واسطے سے اسی طرح روایت کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو چوالیس